حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کی اقامت ہو گئی لوگوں نے صفیں درست کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے حتیٰ کہ جب آپ اپنے مسلح پر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے فرض غسل نہیں کیا آپ نے لوگوں سے فرمایا اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو پھر آپ گھر تشریف لے گئے واپس لوٹے تو آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے یعنی غسل فرما کر آئے تھے جبکہ ہم اسی طرح صفوں میں کھڑے رہے سنن نسائی حدیث نمبر سات سو ترانوے